اے پیغمبر تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو وہی بھیجی گئی ہے تم اسی کی پیروی کرو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان سے بے پرواہ ہو جاؤ